قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگوں اور بھائیوں آج کی یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے اس لیے کہ اس میں ہمارے چند عزیز طلبہ قرآن مجید کی تکمیل فرما ہیں حفظ کی ہمارے بزرگوں کے یہاں ختم قرآن کی مجلس بہت اہمیت رکھتی جب بھی ان حضرات کی یہاں قرآن مجید ختم ہوتا تھا تو وہ خاص طور پر اللہ تعالی سے دعا کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے اس لیے کہ ختم قرآن کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی یہاں مقبول ہوتی ہے امام حمزہ راہ اللہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے قاری ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا معمول تھا روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا تو جب بھی ان کا قرآن ختم ہوتا تھا تو وہ اپنے گھر کے چھوٹے بڑے سب کو اپنے خادموں کو نوکروں کو سب کو بلا لیتے تھے كان يجمع أهله وخدمه ثم يدعو سب کو دکھا بھائی آ جاؤ میں نے اس وقت قرآن شب ختم کیا حفظ کی نہیں اندر دیکھ کر پڑھنے کی جو عادت تھی ان کی جب بھی ان کا قرآن مجید ختم ہو رہا تھا ورناس تک پہنچتے تھے تو کہتے تھے بھائی آ جاؤ گھر والے سے گھر کی بیوی بچے جتنے بچے گھر میں کام کرنے والے سب کو بٹھا دیتے تھے اور پھر وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اس یقین کے ساتھ کہ اس وقت میں نے قرآن مجید ختم کیا ہے اب میں اس وقت ہاتھ اٹھا کر جو دعا مانگوں گا وہ اللہ تعالیٰ قبول کر میں تو آج کی یہ ختم قرآن کی مجلس ہے اور بچوں نے حفظ قرآن تکمیل کی ہے یہ بڑی مبارک مجلس ہے ہم لوگ آئے اسی لیے ہیں میری تو صحت بہت خراب لیکن ہمارے حضرت قاری صاحب نے جب بہت اشرار سے مجھے کہا کہ ہمارے یہاں کچھ بچے تو میں اسی نیے سے یہاں حاضر ہوا کہ بہت سے اللہ کے نیک بندے آئیں گے جیسے بڑے بڑے اکابرین علماء یہاں موجود ہیں جو حدیث شریف پڑھاتے ہیں یہاں کے مدرسوں کے شوق العزیز ہیں مفتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو فقا کے مدرسین ہیں اور ان حضرات کے موجود میں میں انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری مغفرت کا سامان ہو جائے گا بھائی ہم تو اس لیے آئے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بہانہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی تلاوت کے بعد جو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ابھی حضرت نے فرما دیا انگریزی میں تقریر کے تو انگریزی جانتا نہیں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ دماغ میں بات آتی رہی قرآن شریف کے فضائل بیان کیے کہ قرآن شریف کے ایک ایک لفظ پر اللہ تعالیٰ کیا کیا عناج فرماتے ہیں یہ اللہ کی کتاب عجیب و غریب کتاب ہے اللہ کی یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کی رہبری کے لیے آئی ہے اس کتاب کا اتارنے کا مقصد اس کا نظور خود اللہ زبان و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ ہم نے یہ کتاب کیوں اتاری اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عزب اللہ الرجیم کتاب لطوخ سے ہے مین ظلمات نور یہ کتاب ایسی جس کو میں نے ہم نے ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو اندھیریوں میں سے باہر نکال کر روشنی کی طرف لائے لطوخی جنناس میں نے ظلمات نور ظلمات کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے اس لیے کہ دنیا میں بہت سی نئے نئے عزم ہیں نئے نئے خیالات ہیں نئے نئے چیزیں ہیں کوئی کمیونزم کا دائی ہے کوئی سوشلزم کا ہے کوئی سرمایہ داری نظام ہے کوئی دوسرا ہے کوئی اباہیت پسند ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں کھاؤ پیو مر جاؤ کوئی کچھ حرام چیز ہے ہی نہیں یہ بھی ایک نظام کرتا ہے امریکہ میں لوگ کہتے ہیں شادی کی کیا ضرورت شادی یہ کیوں شادی کرتے ہیں امریکہ میں کہتے اس میں کالے لوگ زیادہ ہیں پینتیس فیصد عورتیں وہاں شادی نہیں کرتی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھوک لگتی ہے تو ہم ہوٹل میں چلے جاتے ہیں بھوک لگتی ہے کسی ہوٹل میں جا کر کھانا کھا لیتے ہیں ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کہیں جا کر سوڈا پی لیتے ہیں کچھ جوس پی لیتے ہیں تو یہ بھی ایک خواہش ہے اپنی وہ کہیں بھی پوری کر لو اس کے لیے ذمہ داری اٹھانے کیا ضرورت یہ بھی ایک نظریہ ہے تو ایسے یہ سب ظلمات ہیں یہ سارے ظلمات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے نور ایک ہی ہے اسلام اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ نظام یہ صرف ایک صحیح نور ہے ان دین آئند اللہ دین اللہ کے نزدیک صرف پسندیدہ اسلام ہی ہے غیر اسلام دین اقبال جو بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اور مذہب کوئی اور دین کو اختیار کرے گا کبھی اللہ کے نزدیک قبول تو اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام ایک ہے یہ ایک نور ہے جس کی طرف اقتدار سب کو بلا رہی میری اور آپ کی بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ قرآن موجود ہے لیکن ہم اس کو استعمال کیا کر رہے ہیں تعویذوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں نانی بیمار ہو جاتی ہے تو مول صاحب کو بلا لاتے ہیں کہ حضرت چلے نے ہمارے نانی کا آخری وقت ہے ذرا یاسین شریف پڑھ دیجئے تو ہمارے اکادمی یہ کہتے ہیں بھائی قرآن کا نزول اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے دادا نانی کی روح جلدی نکل جائے اسی اس کا نزول تو اس لیے ہوا ہے کہ انسانیت جو غلط راستوں میں بھٹک رہی ہے اس کو نور کی طرف لانا ہے یہ مقصد ہے قرآن کا ہم نے یہ مقصد بلا دیا ہم نے اس کو اچھے جزدان میں لپیٹا اور تاخوں پر رکھا وہ اوسا دیا اور رکھ دیا میں مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ مسلمان یہ نہیں سوچ رہا کہ الف لام میم سے لے کر یا سورہ فاتحہ سے لے کر وہ تک جو اللہ تعالیٰ نے تیس پارے کا جو قرآن نازر کیا ہے تو آخر یہ قرآن کس کی طرف خطاب کر رہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں آیات پڑھتا جاتا ہوں اور اس میں جو حکام آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے لیے میرے لیے تو بس صرف یہ ہے کہ میں پڑھوں گا اور مجھے ہر ہر حرف پر ایک نیکی ملے گی جیسے حضرت نے فرمایا کہ الیکس پر نیکی ہے لام پر ہے میم پر ہے ہاں؟ تو ہم تو اتنا ہی سمجھتے ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ قرآن شریف کو تو غور و فکر سے ہمیں پڑھنا ہے فلاح تو برون القرآن اللہ تعالیٰ فرما دیں گے یہ قرآن تو غور و فکر نہیں کرتے ہمارا اقفال ہوا یا دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں جس قرآن نے ایک وحشی قوم کو جو قتل غارت گتی کرتی تھی جو اپنے بچوں کو زندہ درگور کرتی تھی جو لوٹ مار کرتی تھی اس قوم کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیا اس قرآن جس میں حدیث جیسے حدیث حضرت نے حضرت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمائے اخبار وہرین اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سی قومیں پست ہو جائیں گی میرا اور آپ کا جو اس وقت حال ہے وہ یدا بھی آخرین پر ہے ہم نے قرآن شریف کو دیکھا اور اس پر عمل نہیں کیا قرآن شریف میں پورا رکو نازل ہوا ہے کہ حصہ اپنے وارثوں کو کس طرح دینا ہے بہنوں کو کتنا دینا ہے ماں کو کتنا دینا ہے لڑکیوں کو پورا رکو نازل ہوا پورا میرے خیال میں کسی اور چیز کے لیے پورا رکو نازل نہیں ہوا کم اللہ پورا رکو اللہ تعالیٰ بہت کم مسلمان اس رکو پر عمل کرتے ہیں بہت کم میں نے ایک ساتھ سے کہا کہ بھائی آپ اپنی بہنوں کا ورثہ دے دو قرآن کہہ رہا تو کیا کہہ رہے تھے مجھے ہمارے ابا نے جب ان کی شادی کی تو ان کو بہت کچھ دیا تھا ان کی جنسے لائے تھے کپڑے لائے تھے اس لیے وہ تو ان کا حق ہو گیا میں نے کہا یہی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ آئے کس کے لیے ہے میرے بھائی اسے رکھنے کے لیے پاس بس اس لیے میرے دوستو اللہ کی توفیق اگر ہے اور ہم قرآن شریف کو پڑھیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے اور اللہ کیا بات ہم جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب اللہ اقبال اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب اقدا کشاہ نہ راضی نہ صاحب کشاف دل پر اترنی چاہیے ہر آدمی قرآن شریف کی جب تلاوت کرنے بیٹھے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جن آیتوں میں جو کچھ فرما رہے ہوں مجھ سے فرما رہے دوسروں سے نہیں میں اس کا مخاطب ہوں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے کہ تو ایسا کر پورے قرآن کو اگر ہم نے اس طرح پڑھا تو پھر ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی ہم پڑھ رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں رمضان شریف میں کہ الحمدللہ میں نے اس رمضان میں دس ختم کیے ایسا کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں میں نے پندرہ کیے بہت خوشی کی بات ہے آپ کو سواب ملے گا لیکن پندرہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اس پر غور بھی کیا کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے کیا بات کہی ہے پندرہ ختم کرنے کے بعد اگر ہم اپنی دکانوں پر بےمانی سے سودا کرتے ہیں تو یہ پندرہ ختم کیا کام کریں گے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَزُنَّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا کیا اسلوب ہے قرآن کا کیا اسلوب ہے آدمی کا دل تڑپنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کمی کرتے ہیں تول ماپ میں ویل المتفقین دوسروں سے جب حاصل کرتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں نہیں ذرا نیچے رکھو نہیں آپ نے تو بالکل ایسا دن دیا اور جب میں دوسرے کو دیتا ہوں تو اس میں کمی کرتا اللہ تعالیٰ کتنا عجیب اسروب ہے کتنا عجیب انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ارا یا ظلم کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے یہ گمان نہیں کر رہے ہیں کہ ایک بڑے دن کے لیے ان کو اٹھایا جائے گا میں ہوں لیوم عظیم یوم یقوم الناس رب العالمین تھرا جائے آدمی آدمی کے رونگ پہ کھڑے ہو جائیں اس, آیت کو پڑھتے ہوئے کہ اللہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے اس وقت تم یہ ٹول میں جو کمی کرتے ہو اس کا حساب دینا پڑے کتنے ہمارے تاجر ہیں جو اس طرح کی بات سوچتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے لیے نازر ہوئی پڑھ لیتے ہیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں بہت کرار سے پڑھتے ہیں لیکن عمل کی زندگی میں ہم لوگ کو رہے ہیں یہ آیت ہمارے دلوں پر نہیں اتری ہے ہم لوگ کیسی کیسی بات حرکتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ اقامت سلاد کا ذکر فرماتے یقین یوقی یقین یوقی اب کیا ہے یقین عربی زبان میں صلی یوسلی تسلیتن کا معنی نماز پڑھنا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ صرف اتنا جملہ فرماتے ہیں کہ اللہ جن یوسلون نماز پڑھتے ہیں تب بھی وہ بات ہو جاتی کہ نماز پڑھنے کا اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہ سلون نہیں فرما رہی یوقی اور اقامت سلاد نماز کو پورے ارکان اور مصنون مستحبات کے ساتھ اور پورے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے بعد پڑھنے کا نام اقامت سلاد ہم اس معنی کو نہیں سمجھتے ہم قرآن شریف میں روزانہ پڑھتے ہیں یا گنابود یا کہنا روزانہ ہر نماز میں پڑھتے کا کہنا بدھو عیا کا نسائی لیکن ہماری امیدیں دوسروں کے ساتھ لگی ہم دوسروں پر بھروسہ کرتے ہم دوسری پارٹیوں پر اعتماد کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی ذرا میرا کام چلا دے گا ارے بھائی تو یہ پڑھ رہا ہے نماز میں کہ ہمیں اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے کیا مطلب ہے صحابہ اس بات کو سمجھے یا کا نسائن کو تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ گھوڑے پر کہیں جا رہے ہیں اور اگر ہاتھ میں سے ہینٹر نیچے گر گر گیا تو نیچے اتر کر وہ ہینٹر کو لیتے تھے کہتے تھے کہ میں دوسروں سے استعمال کرنا نہیں چاہتا ہم تو یا کا نسائن قرآن انہوں نے سمجھا تھا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما میرے بھائیوں یہ بڑی خوبی کی بات ہے بہت ہی مشرت کی بات ہے کہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف کو حفظ کرتے ہیں اور یہ تو اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کرنا اس امت سے کہ میں نے اس پرانے کریم کو اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا ذکر وہ لہو ہم نے اس ذکر کو ذکر القرآن ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں کیا عجیب بات ہے دنیا میں کوئی ایک کتاب بھی کسی مذہب کے آپ ایسا نہیں بدلا سکتے کہ چار سال کا بچہ اس کو پہلے سفے سے دوسرے سفے سے ابھی وہاں اکل کوا میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا پورے ہندوستان کے بچوں کا خراج کا مقابلہ تھا مسابقت القرآن اس میں جدہ سے آئے تھے شیخ عبداللہ داسر جو پوری دنیا میں پینسٹھ جگہ پر حفظ کلاس وغیرہ چلاتے ہیں ان کا مشن ہی یہ ہے تو وہ جب تقریر کے لیے کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ الحمد للہ ہمارے یہاں ایک بچہ ابھی چار سال کا ہے اور پورے قرآن مجید کا بھی چار سال کا بچہ ہمارے بچے پانچویں چھٹے سال میں مکتب میں داخل ہوتے ہیں تاکہ علی اقبال آسا سے وہ شروع کرے اور یہ چار سال کا بچہ یہ عبداللہ بن ہم لوگ ٹورنٹو میں میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک میرے دوست آئے جن کا نام عثمان بھائی ہے وہ ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا یہ بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا میں کہ عثمان بھائی یہ تو مکتب میں کبھی ابھی جاتا بھی نہیں ہے مکتب میں نہیں داخل ہوا میں نے کیسے اس میں حفظ کر لیا کیا اس کی والدہ کھانا پکاتے پکاتے روز اس کو سامنے بٹھا کر آیت پڑھاتی رہتی تھی ماں جو ہے پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ بچے کو بچپن ہی سے حافظ بھی بنا سکتی ہے اس لیے لڑکیوں کی تعلیم کی اہمیت ہے بہت زیادہ ماں اگر تعلیم یافتہ ہے تو پوری ایک نسل کو تعلیم یافتہ بنا سکے گی اسی لیے عربی کے ایک شاعر نے کہا مدرسہ تو نہیں الم مدرسہ طیب العراقی ماں ایک مدرسہ ہے ماں کے ایک اسکول ہے اگر تم نے اس کو تیار کر لیا ایک ماں کو تعلیم یافتہ بنایا تو وہ پوری ایک نسل کو اچھی اچھے کردار والی بنا کے چھوڑے گی تو یہ میں نے دیکھا کہ عثمان بھائی نے کہا کہ اس کی والدہ ہے میں نے کہا عثمان بھائی کیا بات ہے کہا پڑھوا کے دیکھیے میں نے اس کو کئی جگہ سے پڑھایا تو برابر پڑھتا گیا جو بچہ اس وقت سورت میں ڈاکٹر بن رہا ہے وہ جو حافظ ہوا ابھی وہ سورت میں راندے کالج میں ڈاکٹر ہی کر رہا ہے بہت ذہین بچہ ایک بچہ ہے میں کینیڈا کا ایک شہر مونٹریال ہے بہت چھوٹا سا بچہ اس کے والد نا دبئی میں کام کرتے ہیں پاکستان کے ہیں تو بچے نے ہیرو کیا تو وہ جو مدرس ہیں وہ ہمارے مدرسے کے فارغ ہیں مولانا اسماعیل صاحب انہوں نے مجھے فون کیا کہ مولانا ایک چھوٹے سے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے اور اس کے والد کو بہت خوش ہے اور وہ بہت بڑی پارٹی کرتا ہے ایک ہوٹل میں یہ خوشی کی بات ہوئی ہمارے اکابرین نے اپنے بچوں کے حفظ پر بڑی مسہت کیسا حضرت مدین رحمتہ اللہ علیہ ایک پارا جب ختم ہوتا تھا مولانا ارشد صاحب کا تو مٹھائی تقسیم کرتے تھے دوسرا پارہ ختم پھر مٹھائی تقسیم اور جب قرآن ختم کیا تو حضرت نے بڑی دعوت کی تھی ہمارے اکابرین کا معمول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دینی کام ان سے لیتا تھا دین کی خدمت کرتا تھا اس کی تکمیل پر وہ بڑی خوشی کا ہے حضرت حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح مرتبہ فرما رہے تھے اور جب وہ مکمل ہو گئی حضرت نے بہت بڑی تین سو آدمیوں کی دعوت کی حضرت شیخ نے اور کہا کہ فت الباری کی تکمیل پر حافظ بن حضرت کی نے بھی سب کی دعوت کی تھی حضرت نے یہ فرمایا فت الباری کی جو تکمیل ہوئی جو شرح بخاری ہے حافظ بن حجر نے بھی تکمیل کی اور یہ بات میں نے تاریخ کی کتابیں میں بھی پڑھی ایک کتاب ہے کسی عرب عالم کی جو گجرات کے حالات پر لکھی گئی ہے اس میں لکھا کہ فلاں سن میں احمد آباد میں بخاری شریف کا ختمہ ہوا اور اس کے لیے خاص طور پر دعوت دی گئی تھی شیخ عبد الماقیر کو جو بہت بڑے محدث تھے سورت میں رہتے تھے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بہت عمدہ قسم کا عربی کا قصیدہ اس جلسے میں پڑھا وہ پورا قصیدہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے اور پھر بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی اپنے ارکان مملکت کی کہ بھائی آج ہمارے یہاں بخاری کا ختم کریں یہ اس میں لکھا ہوا ہے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارا قابلین کا طریقہ ہے کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے ختم حدیث ہوتی ہے تو دل سے خوشی کا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کتاب کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پابندہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نزل ذکر وہ الحافظ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سبب بناتے ہیں کسی اس کے دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے میرے بھائیوں وید ہے کروڑوں ہندو جس کو مانتے ہیں وید کا ایک حافظ بھی نہیں ہوا اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے پورے علاقے میں انجل کے حافظ طورت کے کتنے حافظ قرآن ہوں گے کتنے حافظ طورت کے ہوں گے لیکن چھوٹے چھوٹے گاؤں میں معمولی ہمارے یہاں چھوٹا گاؤں ہے ترکیسر ہے بارہ سو حافظ ترکیسر گاؤں میں بارہ سو حافظ ہے کوساڑی کے اندر نو سو حافظ ہے اب کوساری گاؤں آپ دیکھے تھے سب گاؤں میں محلے میں کچرا نہیں ہے بھینسیں بندی ہوئی ہے لیکن نو سو حافظ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ نے فرمائی کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا انگریز جب آئے ہندوستان مجھے تھوڑا سا پانی پلا سکتے دیر تو نہیں ہو رہی انگریز جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ قرآن شریف سب بالکل ختم کر دیا جائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ بہت جوش میں آتے ہیں قرآن پڑھ کر انہوں نے قرآن خریدنا شروع کیا اور قرآن خرید کر جلانا شروع کیا کسی کو معلوم ہوا تو ان کو کہا کہ آپ یہ بیکار کی محنت کر رہے ہیں آپ کتنے اسکالرشپ جلائیں گے تو کہا کہ جتنے ہم کو مل جائیں گے اچھا ایک بچہ جا رہا تھا چھوٹا سا جیسے ابھی ایک بچہ یہاں کھڑا ہوا تھا نہیں وہ کسیدہ بردا سنانے کے لیے ایسا ایک چھوٹا سا بچہ انہوں نے بلایا بھائی ادھر وہ حافظ ان کو معلوم تھا کہ حافظ قرآن انہوں نے کہا فلانی جگہ سے پڑھو فلانی جگہ سے پڑھو اور وہ پڑھتا چل رہا وہ دیکھ انہوں نے کہا کہ ایسے ہزاروں بچیاں دلی میں ہیں تم کتنے قرآن شریف جلاؤ گے اور تمہیں کیا معلوم کہ پورا قرآن اس کے سینے میں اللہ نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے ایک عرب کے بہت بڑے عالم شیخ محمد المزوب جو مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں مدرس تھے وہ لکھنؤ آیا اور لکھنؤ سے ہم نے ان کو سے دعوت دی تو بڑے عربی کے بہت اچھے مضمون نگار بھی تھے اور بڑے عالم بھی تو جب وہ ترکے سے تشریف لائے تو ہم نے ایک چھوٹے بچے کو حضرت کے سامنے پیش کیا اور میں نے یہ کہا شیخ کو کہ شیخ اس نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے تو شیخ نے اس اس کو کی باڈی دیکھی تو یقین نہیں آیا تو انہوں نے مجھے پوچھا حفظ القرآن کل الحو اور باد الزا پورا قرآن سے یاد کیا ہے یا کچھ پارے یاد کیے ہیں ایسا پوچھا میں نے کہا شیخ حفظ القرآن کل اللہ الحمد للہ تو تو کو تعجب ہوا انہوں نے اب وہ خود بھی بہت اچھے جید حافظ شیخ محمد المزوب انہوں نے پڑھا ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ چوتھی جگہ پانچویں جگہ جب ساتویں جگہ پر اس کو پڑھا اور وہ بہت بہترین آواز سے بغیر کسی جگہ اٹکے ہوئے پڑھتا رہا تو میں نے دیکھا شیخ کی طرف تم کی آنکھوں میں جو مسلح تھا وہ رونے لگے اور تڑپ کر یہ جملے کہنے لگے واللہ واللہ ہی معجزت القرآن اللہ حاضی قسم خدا کی قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ اجمی بچہ اجم کا رہنے والا ہے ہندوستان کا اس کو عربی زبان بھی نہیں آتی یہ تو گجرات کا بچہ ہے اور یہ اس طرح قرآن پڑھ رہا ہے پھر وہ یہاں سے گئے عرب ممالک میں اور انہوں نے اپنی پوری ہسٹری جو لکھی مشاہدات پھر ہند کے نام سے کتاب لکھی اس میں بھی اس کا واقعہ کا ذکر کیا یہ قرآن شریف ہے میرے بھائیوں اللہ کی اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی قدر کرنی اللہ خود حفاظت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو درست کرنے کے لیے یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے پہلی آیت میں کہہ دیا آپ نے دعا مانگی نماز میں آپ الحمد رب العالمین میں آپ نے دعا مانگی اللہ سے کہ اس دن سب اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ بتا آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بلا بھائی تمہیں سیدھی رات چاہیے تو یہ یہ کتاب ہے اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے بڑا سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑا سے بڑا مفکر کوئی نظریہ پیش کرتا ہے اس دنیا میں لیکن بہت سی مرتا ایسا ہوا کہ پچاس سال کے بعد ساٹھ سال کے بعد دوسرا آدمی پیدا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو اس نے جو نظریہ دیا تھا وہ صحیح نہیں اب دوسری تھیوری آئی کئی تھیریاں بدل چکی ہیں لیکن قرآن کے کسی ایک حرف اور کسی ایک حکم کے چھوٹے سے جز کے بارے میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا ہے یہ وہ کتاب ہے ذالک لا ظاہر کی جو تقوی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت ہے جو تقوی کی راہ اختیار کرنا چاہتے صاحب جلال نے سا تقوا کہا ہے جو تقوی کی راہ جلنا چاہتے ہیں ان کے لیے سراپا ہدایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے عجیب قرآن ہم کے اندر فرمایا اس کی ایک ایک آیت کو دیکھے تو آدمی تڑپ جائے بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے دانش مند لوگ اس کی بلاغت پر سر ڈھونڈتے ہیں حضرت بنوید رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ایک بات سنی تھی کہ جرمنی میں کچھ پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی میں جو سب عربی زبان کے پروفیسر تھے یونیورسٹی میں عربی کا کورس ہوتا ہے تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے تو وہ پروفیسر غیر مسلم جو جرمن تھے وہ ایک مصری عالم بھی پروفیسر بھی تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی کہتے ہیں قرآن بہت بڑی کتاب ہے تو ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے اتنے اتنے زیادہ بلاغت وہ جرمن پوچھ رہے ہیں مصری کو تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے ایسا کہا کہ اچھا جہنم بہت وسیع ہے کشادہ ہے اس کے عربی بنا وہ مصری نے کہا تو انہوں نے عربی کے جملے بنائے جہنم واش آتن یا اس قسم کے دو چار جملے بنائے تو کہا کچھ اور تو کہا نہیں اتنے ہی جملے بن سکتے ہیں انہوں نے کہا دیکھو اب قرآن شریف جہنم کی وسعت کو کس طرح بیان کرتا ہے انہوں نے کہا یوم نقول تقول جہنم حلم مزید ہم جہنم سے کہیں گے کہ تو بھر گئی اور وہ کہے کہ ابھی کچھ اور ابھی حل من مزید یہ جہنم کی وسعت بتا رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو اسلوب جو اسٹائل جو زبان کا طرز اختیار کیا وہ تو پھڑک اٹھے وہ لوگ انہوں نے کہا کہ ہمارا ہاں تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے تو چونکہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں قرآن شریف ہم بلاغت نہیں پڑھتے ہم قرآن شریف کو اس طرح دیکھتے نہیں کہ اللہ کی یہ کتاب کا کتنا معیار اونچا ہے عرب لوگ جو صاحب زبان تھے اور اچھے خاصے زبان کے جاننے والے تھے لیکن قرآن شریف کی جب وہ آئے تھے ان کے سامنے آتی تھی تو وہ بے بس ہو جاتے اور قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ بھائی تین آیتیں لاؤ دو آیت لاؤ ایک آیت لاؤ ایک آیت لا کر بتلاؤ تم وہ چیلنج کے جواب نہیں دے سکے یہ اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی اس کی تکمیل کریں گے اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہوئی اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر یہ کیا کہ اس بچے نے جس نے قرآن شریف حفظ کیا ہے اس کے والدین کو حدیث شریف کی روح سے قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا تاج اور یہ بچے کو سفارش کا حق دیں گے اس کو پرمٹ ملے گی کہ اپنے خاندان کے دس آدمیوں کو جو جو گنہگار تھے اور جن کو جہنم میں ڈالا جانے والا تھا سفارش کر سکتا ہے کہ اللہ جنہ میرے رشتے دار ہیں میں نام پڑا ان کو بخش دس آدمیوں کو اور میں ہر جلسے میں یہ بات لوگوں سے کہ کوئی بڑا سے بن جائے کوئی بڑا سے بڑا سے کوئی بڑا بن جائے کیا وہ والدین کو رشتے داروں کو قیامت میں بخشا سکتا گاڑی خرید سکے گا وہ اچھا فلم وہ اچھے کپڑے پہن سکے گا لیکن آنکھیں کی پوزیشن نہیں اور یہ چار روپے کی ٹوپی والا بچہ جس کے سر پر چار روپے کی ٹوپی ہے صرف وہ قیامت کے دن اپنے اداروں کو بخش کرا ان کے والدین کی تال اس سے بہتر بات دنیا میں ہو سکتی ہے میرے بھائیوں اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کی وہ سب سچی ہے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کہاں رہے ہو من اللہ ہے قیلا اللہ سے قول کا کون سچا ہو سکتا ہے تم خدا کی بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے بھائیو عظیم دولت اللہ نے ہمیں دی اور ہمیں یہ مبارکباد کے مستحق ہے جن کے بچوں نے قرآن مجید پڑھائی میں اپنے دل کی گہرائیوں سے ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے میں ان اساتذہ کو بھی مبارکباد دے کے انہوں نے اس بچوں کو یوز کرا یہ بہت بڑی خدمت ہے بہت بڑی ہے میرے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیر القرآن تم میں سب سے اچھا آدمی اس سر وہ ہے جو سیکھتا ہے اس سیکھ سب سے اچھا آدمی ایک حافظ قرآن قرآن جو قرآن کو سمجھا رہا ہے اس سرزمین پر کوئی آج ہم سے عجیب عجیب جو آج اپنے بیٹے ملا بن کر کیا کہے گا اتنی ناقدری کی بات ہے کہ ایک مسلمان یوں کہے کیا آپ اپنے مسجد اپنے بچے کو حافظ بنا کر ان کو ہاں بھائی ہم ملا بنا پتا چلے گا کہ بڑے بڑے اور بڑے بڑے اور بڑے بڑے سے ایک طرف ہوں گے اور پڑھتے جائیں گے اور قرآن جائے گا اور چڑھ پا جاتے ہیں مکان ہوئے جہاں ختم ہوتی ہے جنت کے اعلیٰ درجے پر یہ بچہ جب دیکھتے رہیں گے ایسا دنیا میں ان کو حق یہ تو بھیک مانگنے یہ صدقہ کھانے والا بھی یہ لیکن قیام چلے گا کہ ان کی کیا قدر ہے میرے دوستو حفاظ کی قدر کرو جن کے سینے میں قرآن ہے بہت قدر کرنی چاہیے میں نے دیکھا بعض سرحد کے لوگوں کو ہمارے یہاں ایک پٹھان تھے میرے گاؤں میں وہ عام آدمی تھا لیکن مولانا اس کو اتنی قدر تھی ایک ایک مطلب ہم چل رہے تھے تو پیچھے چل گئے کسی نے کہا کریم خان نام تھا کیوں بھائی یہ اہل علم ہے اس کے سینے میں قرآن ہے میں اس کے آگے کیسے چلوں اس کے سینے میں قرآن ہے اور میں اس کے آگے چلوں نہیں تو کچھ لوگ تو دنیا میں ابھی بھی ایسے ہیں کہ جن کے دل میں یہ عظمت ہے کہ جن کے سینے میں قرآن ہے ہم ان کے آگے بھی نہیں چلیں گے ان کو محبت کی نظر سے دیکھو یہ اہل اللہ ہیں اہل القرآن جو ہے وہ اہل اللہ ہیں اہل اللہ جو ہیں یعنی اللہ کے خلقے کے لوگ اللہ والے اللہ کی جماعت کے لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے صرف دیکھنا ہے بھی سوال ومن شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں مدرسے چل رہے ہیں ہرس کلاس کے اگر ہم ان کو مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم عزت کی نظر سے دیکھو یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں سے دیکھو کہ اللہ یہ تیری وہ جگہ ہے کہ جہاں تیری کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ معصوم بچے اس کو حفظ کر رہے ہیں اس کو احترام سے تو دیکھو اگر پانچ پاؤنڈ آپ نہیں دے سکتے تو نہ دو لیکن عزت اور اکرام سے ان جگہوں کو دیکھو کہ یہ وہ مدرسے ہیں جس میں اللہ کی کتاب پڑھائی جا رہی شاعر اللہ تو ان تقور کو اللہ نے اس کی توفیق عطا کر میرے بھائیو یہ بڑی قیمتی دولت ہے جس بچے کو بھی مل جائے تو اس کے والدین کو تو ایسے سمجھنا چاہیے کہ مجھے دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی یہ دنیا کی دولت جو ہے وہ آنی جانی ہے آنے جانے آتی ہے چلی جاتی آتی ہے دل کی دولت دنیا کی دولت تو چھاؤں ہے آتی ہے جاتی ہے آتی ہے لیکن دل کی دولت جب حاصل ہو جائے تو وہ کہیں نہیں جاتی پھر تو قرآن سمجھنے کے بعد اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد دل کی دولت حاصل ہوتی ہے اور وہ اتنی عظیم دولت ہے کہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا کوئی نہیں چھین سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام علاقوں میں ہمارے مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کسی کے دو بچے ہیں کسی کے تین ہیں کم سے کم دل میں تھے کہ میں ایک بچے کو تو ضرور حافظ کروں گا تاکہ قیامت میں میری نجات ہو جائے میرے دوستو دنیا کے الگ الگ خطے میں کہیں کہیں آپ جائیں ہر جگہ آپ کو حفاظ ملیں گے ہر جگہ ملیں گے اب تو اتنے حافظ ہو گئے ہیں پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کینیڈا کے اندر کہ باہر سے حفاظ کو انگلینڈ سے بلاتے تھے کراری میں اب اتنے حافظ ہو گئے ہیں اس چند سالوں میں کہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے شابان میں کہ ان کو کہاں لگانا ہے تو اب وہ گھروں میں ہو رہا ہے چلو بھائی میرے گھر پر آ کر تم دو دو پارے سناؤ کسی کا تین تین پارے روزانہ تین پارے سناتے ہیں کہیں دو پارے سناتے ہیں اتنے کینیڈا جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے لوگ اس کو مٹانے کی پر محنت کر رہے ہیں کہ قرآن ختم ہو جائے مسلمانوں کے مدرسے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب تیرس لوگوں کے اڈے ہیں مدارس کو ایسا کہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کرتے ہیں تم جو کچھ کرتے رہو یہ میرے قبضے قدرت میں ہے میں اس کو پھیلاؤں گا چلے گا دنیا بھر میں امریکہ میں جاؤ وہاں حافظ قرآن بننا بہت بن رہے ہیں لڑکیاں بن رہی ہیں مت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کی بھی قدر کرنی چاہیے حفاظ کی بھی قدر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان تمام حفاظ کرام کو ان علماء کو جو رات دن اس کتاب کے پڑھنے پر اس کو اس کی صحت پر اس کے معنی کو سمجھانے پر جو محنت کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلاتا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس کام میں تعاون کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں اللہ ان کو بھی بہت بڑا الحمد للہ